افلاح نے بیان کیا ان سے قاسم نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی کے جانوروں کے ہار میں نے اپنے ہاتھ سے خود بٹے تھے پھر آپ نے انہیں ہار پہنایا اشعار کیا ان کو مکے کی طرف روانہ کیا پھر بھی آپ کے لیے جو چیزیں حلال تھیں وہ احرام سے پہلے صرف حدیث حرام نہیں ہوئیں صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چھیانوے